عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا جبریل علیہ السلام فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونسنے لگے اس ڈر سے کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے تو اللہ کو اس پر رحم آ جائے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو آٹھ یہ حدیث صحیح ہے